تیسری عورت پر عذاب کا سبب ناجائز تعلقات تیسری عورت جس کو حضور افضل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے اس کے بارے میں حضور افضل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی شریف اور باہیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی اسی طرح شریف اور بہایا مد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے بے حیائی کے سنگین نتائج لیکن جس معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو اور بے حیائی کا دور دورہ ہو اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حیا ایمان کی شاخ ہے یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شبہ حیا ہے یہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے چنانچہ جنسی نوعیت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیا انسان کو روکے رکھے گی اور اسی طرح اگر عورت حیا دار ہے تو وہ اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے رکھے گی اور یہ حیا دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان بھائی اور بہن کے درمیان سسر اور بہو کے درمیان پردہ ہے خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پر کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر ہے باپ اور بیٹی کے درمیان حیا کا پردہ میرے ایک دوست جو بہت بڑے عامل ہیں ان کے پاس زیادہ تر عورتیں ہی کی آمد رفت رہتی ہے کسی پر جن پڑا ہوا ہے کسی پر آسیب کا اثر ہے کسی پر جادو شبہ ہے کسی کے لیے شادی کی کوشش ہے ایک ماہ پہلے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ میرے کان میں چپ کے چپ کے کہنے لگے کہ آج کل میرے پاس اکثر عورتیں اپنی یہ پریشانی لے کر آتی ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ باپ کی نظر بیٹی سے ہٹ جائے اس لیے کہ ہمیں رات کو بار بار اٹھ کر پہرا دینا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باپ بیٹی کو پریشان کر رہا ہو پھر کہنے لگے کہ میں تو سن کر کام جاتا ہوں کہ ان کو کیا علاج بتاؤں جب باپ ہی کا دل بیٹی پر آ گیا تو اب زمین پر جینے کا کیا حق رہ گیا ٹی وی کا وبال مگر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب ٹی وی دیکھنے کا نتیجہ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے حالانکہ یہ سارا وبال ٹی وی کا ہے اس لیے کہ ٹی وی پر ننگی فلمیں دیکھ کر دیکھ دیکھ کر حیا کا جنازہ نکل گیا ہے اب آپ سے بھی حیا نکل گئی ہے اور بھائی سے بھی حیا نکل گئی ہے اور جب حیا باقی نہ رہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب تمہاری حیا کا خاتمہ ہو جائے تو جو چاہے کرو اس لیے کہ پھر ہر برائی آپ کے لیے برابر ہے حیا ہی یہ بتاتی ہے کہ دیکھ یہ تیری بیٹی ہے اور یہ تیری بہن ہے یہ تیری ماں ہے یہ تیری بہو ہے اگر حیا نہیں تو پھر اس کے نزدیک سب خواتین برابر ہیں پھر تو جانوروں جیسی حالت ہوگی کیونکہ جانوروں میں حیا نہیں اس لیے تو ان کے اندر ماں بہن کا رشتہ بھی نہیں ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا کا مادہ رکھا ہے وہ حیا ہی اس کو ان باتوں سے روکتی ہے اور جانور اسے ممیز کرتی ہے ٹی وی حیا صاف کرنے کا طرح ہے بہرحال یہ ٹی وی حیا کو صاف کرنے کا طرح ہے اخلاق کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے ایمان کو خارج کرنے کا سبب ہے جس طرح اس طرح سے سر کے بال کے صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح ٹی وی اور فلمیں دیکھنے سے انسان کی حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے اخلاق کا خاتمہ ہو جاتا ہے اعمال کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور آخر میں بعض مرتبہ ایمان بھی چلا جاتا ہے بہرحال جو عورت دوسرے مردوں پر نظر رکھتی ہو اور ان سے ناجائز تعلقات رکھتی ہو اس کے لیے یہ عذاب ہے کہ جہنم میں اس کو چھاتیوں کے بل لٹکایا جائے گا لہٰذا اس گناہ سے بچیں